مالک نے ابو الاسود سے اپنی صنعت سے اسی کے مثل بیان کیا اور مزید یہ کہا اور جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا وہ حلال ہو گئے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اسی